حضرت بی بی حنا زوجہ عمران اولاد کی خواہش یسوا کی بہن کا نام ہنہ تھا یہ بھی فاقوس کی بیٹی تھیں اور ان کے شوہر کا نام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں تھے جن کا نام عمران بن ماسان تھا ہنّا جب بہت بوڑھی ہو گئی اور اولاد کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تو اپنی حالت پر اکثر اوقات افسوس کیا کرتی تھی اور دل ہی دل میں یہ خیال کرتی تھی کہ مجھے بھی اللہ کی کوئی اولاد دیتا تو اسے بھی بے اولاد کی آر سے نجات پائی اور اپنے ہم چشموں میں خرو ہوتی ایک روز اسی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کی نظر ایک درخت کے نیچے جا پڑی انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا پرندہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو بڑی محبت سے دانا بھرا بھرا رہا ہے یہ دیکھ کر ان کے دل میں خیال گزرا کہ کاش ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دیتا پھر اللہ سے دعا کی کہ یار اب مجھے بھی اولاد دے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے کوئی اولاد دے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقت اور اس کے خادموں میں شامل کر دوں گی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی چنانچہ تھوڑے دن کے بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی faith انہوں نے حسب دستور جنین کو نظر اللہ میں لکھ دیا مگر یہ خبر نہ تھی کہ جنہیں لڑکا ہے یا لڑکی اور نظر مہر اس زمانے میں یہ تھی کہ جو لڑکا پیدا ہوتا تو ماں باپ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے اور جب تک وہ جوان نہ ہو جاتا وہیں رہتا اور جب جوان ہو جاتا تو اسے اختیار تھا خواہ کنیا سے بدستور خدمت گزار رہے یا اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جائے لیکن یہ خادم صرف لڑکے ہی ہو سکتے تھے لڑکیوں کو یہ عزت حاصل نہ تھی حاملہ ہو جانے کے بعد حضرت ہنہ نے اس نظر کا اپنے شوہر عمران سے ذکر کیا عمران نہایت ترویج میں ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش انہوں نے کہا افسوس یہ تم نے کیا سمجھ کر کیا تم کیا جانتی ہو کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی حال یہ ہے کہ عورت کسی طرح کنیسا کی خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ سن کر حضرت بھی سوچ میں پڑ گئی اور دونوں ایک ایک قسم قسم کی نئی الجھن اور پریشانی میں رہتے لگے مگر قبل اس کے وضع حمل ہو عمران کا انتقال ہو گیا جب وضع حمل ہوا تو حضرت نے دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی ہیکل یعنی مقدس کی خدمت کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی تھی کیونکہ یہ قاعدہ میں ہی نہیں تھا اور حضرت کو امید تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تاہم انہوں نے بہت افسوس کیا اور نہایت حضرت خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یار اب میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اب میں کیوں کر اپنی نظر پوری کروں اور تو جانتا ہے کہ لڑکی لڑکی کے برابر نہیں ہوتی اس کا نام مریم یعنی آبدہ رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش جب حضرت مریم علیہ السلام کی دودھ بڑھائی ہو چکی تو بنی اسرائیل کے دستور کے موافق ہیکل میں کاہنوں کے پاس بھیج دی گئی ان میں گفتگو ہوئی کہ اس کو کون پرورش کرے حضرت ذکری علیہ السلام کا نام نکلا تب مریم حضرت ذکری علیہ السلام کے سپرد ہوئی انہوں نے ان کے لیے ایک الگ حجرہ تجویز کر دیا اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت خوشی سے نظر میں قبول فرمایا اور غیر سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت مریم جوان بھی ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک روز حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں نہا دھو کر پاک و صاف ہو کر بیٹھی تھی کہ ایک حسین و خوبصورت جوان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک سعادت مند بیٹی کی بشارت دیتا ہے حضرت مریم نے جواب دیا کہ نہ میں نے کسی مت کے پاس گئی اور نہ میں بدکار عورت ہوں پھر لڑکا کیوں ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا تجھ کو یوں ہی بیٹا دے گا پھر قریب آ کر ان کے کرتے گریبان میں پھونک ڈال دی حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی اور پھر بدنامی کے خیال سے اپنے خالہ کے ہاں چلی گئی وہاں سے تین ماہ رہ کر بحکم بادشاہ وقت اجم نویسی کے لیے کے عہد میں یروشلم میں آئی اور بیت الحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی برکت سے خوش کھجور میں چھوارے نمودار ہو گئے مگر یہود کے گروہ حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرتے آنے تھے اور کہتے تھے کہ تیری ماں حضرت تو ایسی پاک دامن تھی تو انہیں یہ کیا کیا حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اس لڑکے سے پوچھ لو ان لوگوں نے کہا کہ دودھ پیتا بچہ کیوں کر بات کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گفتگو کر رہا تب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے میں خدا کا بندہ ہوں اور نبی ہوں اور میری ماں پاک دامن ہے وہ سب متعجب ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بچنی کا گمان رفع ہوا مگر اس بات کو یہود نے مخفی کر دیا تاکہ لوگ ان کے مقد نہ ہوں اور حضرت ذکری علیہ السلام کو تہمت لگا کر قتل کرنا چاہا یہ ایک گنجان درخت میں جا چھپے یہودی نے آر اس درخت کو چیر ڈالا جس سے حضرت ذکری علیہ السلام کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور یوں وہ بے گناہ مارے گئے اس کے بعد ہے ڈوس کو نجیومی سے دریافت ہوا کہ یہ لڑکا یہود کا بادشاہ ہوگا اور یہود کو غیر قوموں سے چھڑائے گا اس نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حکم دیا مصر چلے جاؤ اور ایک عرصے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پرورش پائی جب یہ سنا کہ بعد شہر دوست مر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے اور اپنے گاؤں ناصرہ میں قیام کیا اسی نسبت سے عیسائی نصارے بھی کہلانے لگے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوشیار ہوئے تو طرح طرح کے معجزے یہود کو دکھا دکھا کر ہدایت کرنے لگے اور اپنے بارہ ہواریوں کو لے کر یہودیوں کی ہدایت کے لیے گھر سے نکل پڑے یہود کو ان سے اور عداوت ہو گئی آخر یہاں کے بادشاہ پلاتوس کو آمادہ قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ سے گرفتار کر گئے مگر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کر دیا اور ان کو آسمان پر بلا لیا یہ شخص یہود کے ہاتھ سے بڑی اذیت سے مارا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تینتیس برس کی تھی اور یہ واقعہ غلبہ اسکندر کے تین سو چھتیس برس بعد ظہور میں آیا اس عرصے میں غالباً حضرت کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا کسی جگہ سے اور کچھ حالات ان کے دستیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین تم آمین